يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم

اہل کتاب کی ایک جماعت کی چاہت ہے کہ تم کو اے مسلمانوں گمراہ کر دیں دراصل وہ خود اپنے تئیں گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی داستہ یعنی جان بوجھ کر کیوں کفر کر رہے ہو اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کی اور کسی کا یقین نہ کرو تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جو تم دیے گئے ہو یا تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہیں اسے دیں اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہیں مخصوص کر لیں اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہودیوں کی بری خصلتوں کا تذکرہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان یہودیوں کے حسد کو دیکھو کہ مسلمانوں سے کیسے کچھ جل کھڑ رہے ہیں انہیں بہکانے کی کیا کیا پوشیدہ ترکیبیں کرتے ہیں کیسے کیسے مکر و فریب کے جال بچھاتے ہیں حالانکہ دراصل ان تمام چیزوں کا وبال خود ان کی جانوں پر ہے لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں پھر انہیں ان کی یہ ذلیل حرکت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم سچائی جانتے ہوئے حق کو بھی پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منکر ہو رہے ہیں باوجود علم کے یہ بد خصلت بھی ان میں ہے کہ حق و باطل کو ملا دیتے ہیں اور ان کی کتابوں میں جو صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں انہیں چھپا لیتے ہیں بہکانے کی جو صورتیں گھڑتے ہیں ان میں سے ایک کا بیان ہو رہا ہے کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ صبح جا کر ایمان لے آؤ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھو اور شام کو پھر مرتد بن جاؤ تاکہ جاہل لوگوں کے دل میں بھی خیال گزرے کہ آخر یہ لوگ جو پلٹ گئے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس دین میں نقصان یا برائی ہی دیکھی ہوگی تو کیا عجب کہ ان میں سے کوئی ہماری طرف لوٹ آئے غرض یہ ایک ہیلا جوئی تھی کہ شاید ان سے کمزور ایمان والا لوٹ جائے کہ یہ جاننے بوجھنے والے لوگ جب اس دین میں آئے نمازیں پڑھیں پھر جو اسے چھوڑ دیا تو ضرور یہاں کوئی خرابی و نقصان دیکھا ہوگا یہ لوگ کہتے تھے کہ بھروسہ اپنے والوں ہی پر کرو مسلمانوں پر نہ کرو نہ اپنے بھید ان پر ظاہر ہونے دو نہ اپنی کتاب کی باتیں ان پر کھولو جس سے یہ ان پر ایمان لائیں اور اللہ کے ہاں بھی ان کے لیے ہم پر حجت بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ مؤمنوں کے دلوں کو ہر اس چیز پر ایمان لانے کے لیے آمدہ کر دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہو انہیں ان دلائل پر کامل ایمان نصیب ہوتا ہے گو تم نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں چھپاتے پھرو پھر بھی خوش قسمت لوگ تو رسول اللہ کی نبوت کے ظاہر نشان بیک نگاہ پہچان لیں گے اسی طرح وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو کہ وہ اسے سیکھ کر تم جیسے ہو جائیں بلکہ اپنی ایمانی قوت کی وجہ سے تم سے بڑھ جائیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی حجت و دلیل قائم ہو جائے یعنی خود تمہاری کتابوں سے وہ تم کو الزام نہ دینے لگیں اور تم ہی پر تمہاری ہی دلیلیں نہ قائم کرنے لگیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے جسے چاہے دیں سب کام اللہ ہی کے قبضے میں ہیں وہی دینے لینے والے ہیں جسے چاہیں ایمان عمل اور علم و فضل کی دولت سے مالا مال کر دیں اور جسے چاہیں راہ حق سے اندھا اور کلم اسلام سے بہرا اور صحیح سمجھ سے محروم کر دیں اللہ کے سب کام حکمت سے ہی ہوتے ہیں وہ وسعت و علم والے ہیں جسے چاہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیں وہ بڑی فضل والے ہیں اے مسلمانوں بے حد و بے پایا احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور بہت ہی کامل اور ہر حیثیت سے پوری شریعت اللہ نے تم کو دی ہے